جعفر بن مسافر نے ابن ابی فدائق سے انہوں نے حشام بن سعد سے انہوں نے اپنی سنہ سے مذکورہ بالا حدیث کی مثل روایت کیا سننے داود حدیث نمبر چار ہزار سات